وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور قوم عاد کے لوگ ایک تیز و تند آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے